والذین هم ان اللغو موردون کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں فلاح یاب ہیں اور ان ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی نصیب ہے جو اپنی نمازوں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں ولدینہ لدینہ عن لغو موردون اور جو لوگ لغو سے <coughs> اعراض کرتے ہیں اور ان سے یکسوئی حاصل کرتے ہیں کل وقت عرض کیا تھا ودین موردون لفظ لغو کا ایک مطلب اور ایک معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بےحودہ سلوک بےحودہ برتاؤ بےحودہ بات کی جائے تو اس کے جواب میں اس سے الجھنے کے بجائے وہ اس کو چھوڑ کر اعراض حاصل کرے اور گویا الگ ہو جائے اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے جواب ترکی بترکی نہ دے بلکہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے اور اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ چکی آج اسی لفظ لغو کا جو دوسرا مفہوم ہے دوسرا معنی اور مطلب ہے وہ عرض کیا جا رہا ہے لفظ لغو کا ایک مطلب یہ ہے کہ لا یعنی لا یعنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات اور ایسا کام کہ جس کا نہ تو آخرت میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کے اندر آدمی کے پیش نظر دو ہی چیزیں ہیں یا تو آخرت ہے یا دنیا تو جس بات میں یا جس کام میں آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو اس کو لایانی بیکار اور لغو سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ ایمان والوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی ایسی لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے الگ رکھے جس میں نہ تو آخرت کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا من حسن اسلامی مرے ترک ہو مالا یعنی ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے یہ حدیث گویا ان احادیث میں سے ہے جن کو حضرات محدثین نے جوامی الکلیم سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو چند خصوصیات چند امتیازات چند باتیں ایسی عطا فرمائی تھیں جو خاص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو عطا کی گئی تھی اور حضرات انبیاء علیہ علیت وسلام کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتی تو خمسن لم احد قبل مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پانچ چیزیں پانچ گویا خاص مخصوص باتیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمایا اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بجائے پانچ کے چھ کا تذکرہ ہے ان چھ میں چار تو وہی ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور مزید دو گویا اس اعتبار سے گویا کئی سات ہو جائیں گی اور بھی مختلف ارشادات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو مختلف مواقع پر بیان کیا حضرات علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کو جمع کر کے حضور کی ان خصوصیات کو الگ کتابوں میں جمع کر کے امت کے سامنے پیش کیا حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی کی کتاب الخصائص القبرا اس سلسلے میں بڑی جامع کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات احادیث کے حوالے سے پیش فرمائی بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائیں ان میں سے اوتی تو جواب کلی وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات عطا کیے گئے جامع کلمات کا کیا مطلب جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی باتیں جو مختصر ہوں لیکن ان کا مفہوم اور معنی بہت زیادہ ہوں ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس اگر آپ تشریح کرنے جائیں تو پورا ایک رسالہ لکھا جا سکتا ہے جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں گاگر میں ساگر کہ نہیں گاگر میں ساگر وہ ایک جملہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس جملے کے اندر آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کوئی چھوٹا سا جملہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے اور وہ جملہ اپنے مفہوم اپنے مطلب کے اعتبار سے ایسا جامع ہوتا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی تھی اس کو جوامع الکلیم کہا جاتا ہے ابھی جو حدیث آیت کریمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی من حسن اسلامی مرے ترک مالا یعنی ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے اس کے متعلق حضرات محدثین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد بھی الکلیم کے قبیل سے ہے چنانچہ حضرات محدثین نے اس سلسلے میں جو ہے کا پورا جائزہ لے کر حضور کی چند باتوں کو پوری ذخیر احادیث کے خلاصے کے طور پر پیش کیا ایک بڑے بہت بڑے محدث ہیں امام ابو داؤد سلیمان ابن سجستانی اللہ علیہ آپ نے حدیث کی کتابوں کے نام سنے ہوں گے ابو داؤد شریف میں یہ ہے ترمیدی میں یہ ہے بخاری میں یہ ہے یہ ابو داؤد شریف جو ہے یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے جس کو امام ابو داؤد جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے جمع کیا ہے امام ابو داؤد نے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا وقام علمی بھی بڑا اونچا تھا جو اہل علم ہے جانتے ہیں ایک بہت بڑے محدث اور ہیں موسا ابن ہارون وہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کھولے کر ابو دا کھولے کا ابو دنیا للحدیث و فی الآخرت للجنہ امام ابو داؤد دنیا کے اندر علم حدیث کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت کے اندر جنت کے لیے امام محدث محمد ابن اسحاق سغانی اور اسی طرح محدث ابراہیم حربی ان کے متعلق فرماتے ہیں جب ان کے سامنے امام ابو داود کی یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے یہ جملہ فرمایا الین ابی داؤد الحدیث کما الین علیہ داؤد علیہ السلام الحدیث کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داود کے لیے علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا جیسا حضرت داود اللہ نبینا علی سلاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا گویا ایسا پورا فن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ احادیث حاصل کی ان پانچ لاکھ میں سے چن کر انتخاب کر کے چھانٹ کر چار ہزار آٹھ سو روایتیں اپنی اس کتاب سونا نے ابو داؤد کے اندر میں نے پیش کیے ترتیب دے کر اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کا خلاصہ گویا ایک مومن یکفی المرے لدینی ہی منہا اربات و حادیث ایک آدمی کے دیندار بننے کے لیے ان پانچ لاکھ میں سے چار حدیثیں کافی ہیں اگر وہ چار حدیثوں کو اپنا لے تو گویا اس کی دینداری اس سے حاصل ہو جائے گی ان میں ایک روایت یہ ہے من حسن اسلامی مرے ترک مارا یعنی کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے لایانی کا کیا مطلب لایانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا تو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اندر فائدہ ہو دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ نہیں آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ نہیں ایسی چیز چاہے وہ بات ہو ہم کو ایسی بات اپنی زبان سے کریں جس بات پر نہ تو آخرت کا کوئی ثواب ملتا ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ایسی بات کو کیا کہیں گے لایا یعنی، بے کار لفظ کوئی ایسا کام کر جس میں نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا تو اس کو لایا یعنی کام سے تعبیر کیا جائے گا اور ہمارے زمانے میں ایک قسم اور لایانی کی پیدا ہو چکی ہے لایانی چیزیں پہلے زمانے میں نہیں تھی ہمارے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علی کے ساتھ ایک مرتبہ جنوبی افریقہ میں ایک مکان ایک صاحب کے گھر گھر جانا ہوا تو جیسا آپ نے دیکھا ہوا آج کل جو نئے نئے مکانات بنتے ہیں اور اس میں شو کے لیے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کہیں لٹک رہی ہے کہیں کونے میں ہے کہیں سیڑھی کے زینے کے اوپر ہے تو کونے میں ایک بہت بڑا پوٹ پڑا ہوا تھا تو ہمارے حضرت نے پوچھا مکان والے یہ کیا ہے کہ یہ پوٹ ہے پوٹ کیا کام آتا ہے بس خالی شو کے لیے ہے دیکھ لیں تو ہمارے حضرت رحمت اللہ نے فرمایا بھائی اب تک تو سنتے آتے تھے کہ لایانی میں دو چیزیں ہیں بات اور کام اب ایک تیسری چیزیں بھی لایا یعنی ایسی چیز جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ایسی چیز اب تو گویا مالدار لوگوں کے لیے اپنے مالداری کا برم قائم کرنے کے لیے اور اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے ان چیزوں کو ایسا اب تو مستقل جو ہے وہ کیا ہے آرکیٹیکٹ انٹرنل انٹرنل آرکیٹیکٹ پتا نہیں وہ ایسی ایسی لبو چیزیں لاکھوں کی اس میں پیسے اور وہ خود بھی لاکھوں کی فیس اس نام سے لے جاتے ہیں لوگوں کے پاس پیسے ہیں اللہ کے راستے میں نیک کام کرتا میں خرچ کرنے کی تو توفیق نہیں ہوتی تو اسی طرح ضائع ہوتے ہیں خیر دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ لایانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ایسا کام ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخر دیکھو شریعت ہر ایسی چیز کو جو اس طرح کی ہو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں اس کو رکھنے کی اجازت نہیں احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے تین بستر کافی ایک اپنے لیے ایک اپنی بیوی کے لیے ایک آنے والے مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے حدیث میں چوتھا شیطان گویا جو چیز بھی اب کسی کے گھر میں افراد زیادہ ہیں تو ہر ایک کے لیے بھی اس کے علاوہ جو زائد ہوگا ایسے ایسے برتن ایسے بستر ایسی چیزیں جو کسی کام میں آتی نہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شیطان کے اس میں جاتی ہیں حساب میں جاتی ہیں حضور اس کی اجازت نہیں دیتے گھر میں رکھنے کی تو بہرحال لایانی کی کا مطلب میں بیان کر رہا تھا کہ وہ بات اور وہ کام جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں ایسی بات کو ایسے کام کو ایسی چیز کو لایانی قرار دیا گیا ہے اور جیسا کہ ابھی بتلایا نبی کریم اسلام فرماتے ہی کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے گا دیندار بننے کے لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں سے دور رہے اپنے آپ کو نہ اس کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلے جس کا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو نہ اس کا اس کے جسم سے کوئی ایسا کام شادر ہو جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو ایسے تمام چیزوں کو لایانی لغو اور بیکار سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا دیندار بننے کے لیے ضروری ہے اگر ایسا نہیں تو آپ کی دینداری میں کمی آ جائے گی آج کیا ہو گیا آج لغو چیزوں میں ہمارے اوقات کیا ہو رہے ہیں سب بات لگڑیا ایسی ایسی بیکار چیزیں بیٹھے ہیں بھائی مودی آ گیا چلے بات چلی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ اس بحث سے آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کے نام آما میں کوئی نیکی لکھی گئی آپ کی دنیا کا کوئی مسئلہ حل ہوا کچھ ایسی کرکٹ کھیل ہے اس میں چرچا ہو رہا ہے فلانی ٹیم یہ ٹیم کچھ یہ ادھر کا یہ ادھر کا گھنٹوں اس میں ہمارے نوجوان اور لوگوں کے اوقات گزر جاتے ہیں اور ایسے چرچوں کے نتیجے میں اس لیے کہ بھائی آدمی جن چیزوں کا چرچا کرے گا نا وہی چیز اس کے دل و دماغ پر کیا رہے گی مسلط رہے گی اور اسی کے ساتھ اس کے دل اور دماغ کو تعلق پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگا آج ہمارا نوجوان ان کرکٹروں کی محبت میں ایسا گرفتار کہ اس کی چال دیکھو تو ان کے جیسی اس کی رفتار دیکھو تو ان کے جیسی اس کی گفتار دیکھو بات تو اس کا رنگ ڈھنگ اٹھنا بیٹھنا گویا اس پر فدا ہے چوبیس گھنٹے اسی گویا دن میں ہے کہ میں آپ بعدوں کو دیکھیں گے چل رہا ہے ساری دنیا سے بے نیاز اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں لیکن ان کو کوئی اس کی پرواہ ان کو تو بس اس کا جس پر ان کو آیا نا اگر اس جس کرکٹر پر وہ فدا ہے اس کے متعلق اگر ایک جملہ آپ نے آڑا ٹیڑھا بول دیا تو واسطین چڑھائے گا آپ سے لڑنے کے لیے اور یہی نوجوان جو مسلمان ہے نوز وسلم یا حضرات صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ کیا جائے کوئی کہتا ہے تو اس کی ایمانی حیرت میں جوش آتا یہ آج ہمارا حال ہو گیا آج ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ گئی ہم میں وہ باتیں باقی نہیں رہی ایمان کے جو علامتیں تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی تو یہ لایانی کی مشہوری ہے آج ایسی بیکار بحثیں بھائی اگر اس بحث کا آپ فیصلہ کر بھی لو تو کیا حاصل اس سے آپ کو کیا فائدہ جیسے بھائی جب الیکشن چل رہا تھا تو گھنٹوں یہ بحثیں چلتی تھی کون پارٹی جیتے گی چلو بھائی آج معلوم ہو گیا کون جیتی کیا ہوا ہمارے کیا فائدہ ملا دنیا کا یا آخرت کا اس سے پھر جب جیت گئی تو کون سا کون سا کون سی وزارت کون سا جو ہے منتری پد کون سے آدمی کو دیا جائے گا اس پر گھنٹوں سے چلو وہ بھی فیصلہ ہو گیا کیا فائدہ ہوا دنیا کا یا آخرت کا بس کچھ یہ لگوت چیزیں سوائے اس کے کہ ہمارے زندگی کے قیمتی اوقات اس سے کیا ہوں ضائع اور برباد ہوں ہمارے اکابر کے یہاں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے اس کا ایک ایک لمحہ ایسا قیمتی ہے کہ اس کو وصول کرنے کی ضرورت ہے آپ ایک سبحان اللہ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو سبحان اللہ کے اوپر آپ کو کیا ثواب ملے گا حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ تم ایک سبحان اللہ کی وجہ سے جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کو یہ لفظ سبحان اللہ اجر اور ثواب سے بھر دیتا ایک سبحان اللہ بولنے سے اتنا ثواب ملے گا کہ وہ بھر جائے گا سبحان اللہ تم لان تملان ماں بہن سماواز دے سبحان اللہ اور الحمد للہ زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا کو ثواب سے بھر دیتا ایسا سننے کے بعد بھی ہمیں کبھی رغبت اور شوق نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پڑھیں ابھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سبحان اللہ الحمد للہ پڑھنے سے یہ پوری مسجد نوٹوں سے بھر جائے تو دیکھو ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے گا یعنی گویا دنیا کا حال یہ ہے اور آخرت کے معاملے میں ہماری رغبت کا حال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ جو ہے بڑا قیمتی ہے یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے عربی کا شاعر کہتا ہے و کا انفاسن فق الما مزہ منہا نفسن انتقست بھی جزا تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے جہاں ایک سانس تمہاری گزری گویا تمہاری زندگی کا اتنا حصہ کیا ہو گیا کم ہو گیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارا وجود کیا ہے یہ اوقات یہ منٹ اور سیکنڈ یہ تمہارا وجود ہے یہ منٹ گزر رہے ہیں گویا تمہارے ہستی اور تمہارے وجود میں سے اتنی کمی آتی جا رہی اور انہی کا مقولہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازود و رقائق میں نقل کیا ہے ادرک تو اقوام کانا عہد ہوں عہد ہوں اشق والا مری من والا دراہمی و دنانی میں نے ایسے لوگوں کو پایا کیونکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی نگاہوں میں اور جو اپنی عمر کے اوقات کے سلسلے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنے وہ اپنے روپیوں پیسوں کے ایک آدمی روپے پیسوں کو جو ہے نا دیکھ دیکھ کر بڑی اس سے استعمال کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے اوقات کو بہت دیکھ کر استعمال کرتے تھے یہ زندگی کے اوقات کیا ہیں جواہر ہیں موتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کی اس سے تعبیر کی جا سکتی ہے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے تیری یہ مد یہ مد و جذر جواہر کی لڑی ہے کہ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں وہ وہ درخت ہے جس درخت میں سے حضرت موسا نبیانہ والسلام کو اللہ کا کلام سنائی دیا تھا اور یہ جو اوپر نیچے سانس ہو رہی ہے یہ سمجھیے کہ وہ جواہر کی کیا ہے لڑی ہے یہ قیمتی چیزیں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا آپ بڑے درد کے ساتھ اکبر الہ آبادی کا یہ شہر پڑھا کرتے تھے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منالی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹھا دی یہ جو گھنٹے والی ٹکورے والی گھڑی ہوتی ہے نا وہ ٹکورا جب بچتا ہے تو حضرت شاعر یوں کہتا ہے اس بچنے والے ٹکورے نے آپ کو جو ہے بتایا کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ کیا ہو گیا گزر گیا کم ہو گیا کمیاں آ گئی گزر گیا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی حضرت شیخ فرماتے تھے یہ جو بارہ کے گھنٹے بچتے ہیں اگر غور کرو گے تو یوں وہ یوں کہنا گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی کیونکہ ایسی مبہم آواز جو ہوتی ہے نا تو اپنے آدمی اپنے دل میں جو بھی سوچے اس پر وہ فٹ ہو سکتی ہے آپ گٹا دی کا تصور کرو گے تو گویا یہی غریبی ہمیں کہہ رہی ہے گٹا دی گٹا دی تو بہرحال یہ زندگی کے اوقات بڑے ہیں یہ زندگی جواہرات اور موتیوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہمارا سرمایہ کیا ہے ہماری پونجی کیا ہے یہ وجود جو ہمیں عطا فرمایا ہمارا جسم اور اس میں اللہ نے مختلف جو ہے نا قوا فٹ کر لیا آنکھیں کان زبان ناک ہاتھ دل دماغ اور ہمیں کہا عمل کرو اور یہ زندگی دی جی، تو زندگی ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے وہ سرمایہ ہے ہمارا پونجی ہے اور یہ پونجی ہمارے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے اگر ہم فائدہ اٹھا لیں اور کچھ کام کر کے اس وقت کو وصول کر کے اپنے نام اعمال میں جمع کرا دیں تو تو ٹھیک ہے تو تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہم نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہمارے کام آیا وہ نہ ظاہر ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا لے لو اس آدمی کا مال اور اس آدمی کی پونجی جو ہر وقت گٹتی جا رہی ہے اس لیے کہ برف جو ہے نا وہ تو پگھلتا رہتا ہے اگر کسی نے خریدا ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہے برف لے کر بیچنے کے لیے کوئی خریدے گا تھوڑی دیر کے بعد بیگل بھی ختم ہو جائے گا اس کی آواز سن کر ایک اللہ والے نے کہا اس آدمی نے مجھے زندگی کی حقیقت بتلا دی یہ زندگی ہماری ہے ہمارے ہاتھ سے نکلی جائے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی اوقات جو آتا فرمائے ہیں وہ کیا گزر گزرنا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے دیکھو دولت جو ہوتی ہے نا دولت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو دولت جس کو جامد کہا جاتا ہے سرمایہ ایسا سرمایہ جو جمع ہوا ہے آپ جب چاہیں استعمال کریں آپ کے پاس ایک ہزار روپیہ تو یہ جامع سرمایہ آپ کی جیب میں ہے آپ پیٹی میں رکھ دیجئے چیزوں میں رکھ دیجئے آج نہیں تو ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد نہیں تو دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد سال بھر کے بعد جب چاہیں اس کو کیا کریں استعمال کریں یہ یا آپ کی پونجی کہیں گئی نہیں ہے آپ کے پاس جمع ہے ایسی زمین ہے مکان ہے یہ سب کچھ سرمایہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ سے نکل ہاتھوں ہاتھ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں تو تو ٹھیک ہے آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا بھائی ہائی کی گیس وہ ایک ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جو کیا ہو رہی ہے یہ ندیوں کے اندر پانی بہتا ہے تو یہ پانی جو بہ رہا ہے اس میں بھی بڑی طاقت رکھی ہے قدرت نے اس سے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے اگر حکومت ذرائع استعمال کر کے اس بجلی کو حاصل کرے تو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ قوم کی اور ملک کی یہ دولت اور سرمایہ ایسی ہماری زندگی کے یہ اوقات ہم یہ نہیں کہ بھائی آج ہمارے پاس ایک دن خالی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ خالی دن کو پیٹی میں تالے میں بند کر کے رکھو کہ آج کوئی کام نہیں ہے بھائی رہنے دو کل جب کام لگے گا تب نکالیں گے نہیں بھائی وہ تو گیا آپ ہاتھوں ہاتھ کچھ کر لیں کما لیں تو تو ٹھیک ہے دنیا یا آخرت کی ورنہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ سرمایہ جو ہے بڑا قیمتی ہے ضرورت ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم دنیا کی دولت یا آخرت اگر کوئی آدمی ایسا ہے وقت تک اس کا نکل رہا ہے اور نہ اس کو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے چلیے بھائی کسی جگہ نوکری کر لی اور نوکری ہی سے پیسے حاصل کر لیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا فائدہ حاصل کیا یہ وقت تو وہاں لگا کر کے اتنی رقم جمع کر لی اور اگر یہ نہیں آخرت میں تلاوت کر لی تصویر پڑھ لی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا نیک کام کیے اس کا ثواب مایا میں نہ وہ کیا نہ یہ کیا یا اوقات کیا ہو جاتے ہیں ضائع اور برباد جاتے ہیں گویا کہ زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو آدمی برباد کر رہا ہے بلکہ ہم تو برباد نہیں الٹا اپنے اوپر بوجھ لے رہے ہیں ایسے اوقات میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کر لی کسی پر تہمت لگا لی کسی کو کے اوپر الزام دھر دیا مزید وہ ثواب کو کیا حاصل کرتے ہم الٹا اس کے اندر گناہوں کے کام کر کے اپنے نام اعمال کو سیاہ اور کالا کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات زندگی کے فرمائے بڑے قیمتی ضرورت ہے اس کو وصول کیا جائے ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا آپ فضائل اعمال سنتے ہیں وہاں واقعہ سنا ہوگا حضرت جو ہے علی جرجانی رحمت بزرگ گزرے ہیں وہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیا کرتے تھے ستو کس کو کہتے ہیں وہ جو گیہوں ہوتے ہیں نا گیہوں ان کو آگ میں بھون لیا جاتا ہے اور آگ میں بھوننے کے بعد اس کو موٹا موٹا جاڑا جاڑا پیس لیتے ہیں ایک دم پتلا آتا نہیں موٹا اور وہی اس زمانے میں سفر کا توشہ ہوا کرتا تھا ڈرائی فوڈ سوکھا کھانا آج کل تو ڈرائی فوڈ کی ماشاءاللہ اللہ چاہے کباب ہے یہ ہے فلانا ہے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں ہم سفر میں جاتے ہیں تو یہ سب لے کر جاتے ہیں اس زمانے میں سفر کے لیے ڈرائی فروٹ یہی تھا کہ کیا ستو وہ لے لیا وقت آتا تھا پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا کرتے تھے یہی ان کا یہ تو یہ حضرت علی کے متعلق لکھا ہے کہ بجائے روٹی کھانے کی وہ کیا کرتے تھے ستو پھانک لیا کرتے کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھ تمہیں معلوم ہے روٹی کھائیں گے تو روٹی توڑو منہ میں رکھو چباؤ پھر اتاؤ اس کو کھانے میں دیر لگتی اور یہ ستو منہ میں ڈالا اور پانی سے نکل لیا پھانک لیا گویا میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں ستیر مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں اس لیے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر ستو پھانکنا شروع کر دیا آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اپنے کھانے کے وقت میں سے کٹنگ کر کے اس وقت کو بچے ہوئے وقت کو اللہ کی یاد میں لگائے گا وہ اپنے دوسرے وقت کو برباد کر سکتا ہے کیا نہیں نا ظاہر ہے جب اس میں سے وقت نکال تو دوسرے وقت کو تو بطریقہ اولا وہ جو ہے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اللہ کی یاد میں استعمال کرے گا حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے جب نرم ہو جاتی منہ میں رکھ کے بس دو منٹ میں الگ سے نیچے اتر جاتی چبا کر کھانے میں تو پانچ سات منٹ گزرتے اب دیکھیے پانی میں بھگو کر جب کھائیں گے تو روٹی کی جو لذت ہے اس کا ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے کبھی ہم دیکھتے ہیں پلیٹ میں روٹی رکھی ہو اور پلیٹ کے کسی حصے میں ذرا سا پانی کا ایک قطرہ پہلے سے پڑا ہوا ہے اور اس کو پوچھنے کی صاف کرنے کی نوبت نہیں آئی اور اس پر روٹی رکھ دی گئی تو روٹی کا جو حصہ وہ اس پانی کے قطرے پر رکھا پڑے گا وہ جب گیلا ہو جائے گا اور کھانے کے دوران جب وہ لکما ہمارے منہ میں جائے گا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا کا مزہ بگڑ گیا ہے نا ہم تو ایسے ٹیسٹ کے عادی بن چکے ہیں چٹکھارے کے اور وہ پوری روٹی بھیگو کا دیکھو روٹی کا فائدہ یہ ہے کہ پیٹ میں جا کر آدمی کے لیے قوت کا اور غذا کا سب تو وہ تو آپ چبا کے کھائیں گے تو بھی اور پانی میں بھیگو کر کھائیں گے تو بھی یہ مقصد تو دونوں صورتوں میں حاصل ہوگا البتہ بھیگو کر کھانے کی صورت میں وہ دوسرا جو چٹاخا ہے چٹخارا وہ حاصل نہیں ہوگا تو انہوں نے گویا وقت بچانے کے لیے اپنے چٹخارے کو کیا کیا کیا قربان کسی نے نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہا اس لیے کہ میں حساب لگایا روٹی کو چبا کر کھانے میں جتنا وقت تک لگتا ہے وہ اور یہ بھگو کر کھاتا ہوں تو اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں قرآن پاک کی پچاس آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہوں اب پھر وہی بات کہوں گا کہ جو آدمی روٹی جیسی غذا کو بھی بجائے چبا کر کھانے کی بھگو کر اس لیے کھاتا ہے کہ وقت بچا کر اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں استعمال کروں بلا وہ آدمی اپنے دوسرے اوقات کو بیکار ضائع کر سکتا ہے نہیں نہ یہ ہمارے اکاگ یہ کبھی ایک ایک لمحے کو بڑا قیمتی سمجھتے تھے بڑا قیمتی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی علماء جانتے ہیں لاجواب شرح آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ان کیا بہت یہ تو ایک کتاب کا تذکرہ ہوا بہت کئی جلدوں میں کئی حصوں میں ہے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی کام ہی ان کا یہی تھا تو اس زمانے میں جو ہے وہ وہ جو ہے نا لکڑی کے قلم استعمال کیے جاتے تھے چھیل کر جن کی نوک بنائی جاتی ہے لکھا جاتا ہے اس قلم کا حال یہ ہوتا ہے کہ دو چار صفحے لکھنے کے بعد وہ نوک اس کی گس جاتی قط جس کو کہتے ہیں تو پھر دوبارہ چاقو سے تھوڑا چھیل کر کاٹ کے بنانا پڑتا ہے تو گویا دوبارہ وقت تو ان کی عادت یہ تھی کہ دو چار صفحے لکھنے کے بعد جب قلم کا قط بنانے کا وقت آتا تو قد حالانکہ یہ قد بنا رہے ہیں لکھنے کے لیے لکھنا عبادت یہ خود بنانا بھی ثواب پھر بھی اس وقت کے دوران سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ پڑھتے تھے تاکہ یہ وقت بیکار نہ جائے حالانکہ بیکار نہیں تھا وہ کام میں لگا پھر گویا ان حضرات کا حال ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سونے دیکھا ہوگا مولانا عبداللہ صاحب کا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے نا وہاں ان کے وہاں مدرسے میں ہتورا پہنچے تو حضرت کی زیارت ملاقات کے لیے گئے تھے تو حضرت اپنے دفتر میں نہیں تھی معلوم ہوا کہ بھائی وہاں تعمیری کام چل رہا ہے یہ دارالخامہ کا وہاں ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ہم لوگ وہاں پہنچے تو ریت کا ایک ڈھیر تھا ڈگلا اس پر حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور چند بچے تھے جن کا قرآن سن رہے تھے اور یہ جو تعمیری کام چل رہا تھا اس کا بھی جو ہے آپ سپرویژن اور نگرانی کر رہے تھے ہم لوگ جب پہنچے ملاقات کی کہا میں نے سوچا کہ بھئی یہاں بیٹھے بیٹھے نگرانی کا کام تو آنکھ کرے گی کام تو اپنے بیکار پڑے ہیں چلو اس سے میں قرآن سن لوں بچوں کا یہ ہمارے اپنے وقت کو وصول کرنے کا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت سے یاد رکھنا کیا جن لوگوں کے قلوب اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے اس کی محبت کی حلاوت اور چاشنی سے آشنا ہوتے ہیں وہی اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہر ایک کو حاصل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کی ہوئی یہ یہ سعادت عطا فرماتے ہیں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواز میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خزر علیہ السلام حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں جنہوں پہلے پڑے بادشاہ تھے بادشاہ چھوڑ دی اللہ کی عبادت کے خاطر تو یہ حضرت خزر ان کی ملاقات کے لیے گئے وہ اپنی تصویر میں مشغول تھے وہ عادت ملاقات کی پھر وہ اپنی تصویر پڑھنے میں لگ گئے مسافہ کے جیسے کوئی آدمی آیا ہو مسافہ کام کر لیا پھر اپنے کام میں لگ گئے حضرت خزر سوچنے لگے کہ بھائی لوگ تو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں زندگی بھر اور میں خود ان کے پاس آیا ملاقات کے لیے تو وہ تو خالی مسافہ کیا اور پھر اپنی تصویر میں لگ گئے گویا میری طرف کو جان بھی نہیں دیتے تو پھر حضرت خزر نے خود ہی ان سے کہا عرض کیا کہ بھائی آپ جانتے ہو مجھے پہچان دے کون کہاں خزن کیا لوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور میں خود آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو مسافہ کر کے آپ تو سلام مسافہ کر کے پھر اپنی تصویر میں لگ گئے تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ سے فرصت ہو مجھے تو اللہ کی یاد سے فرصت ہے یہ گویا یہ سعد یہ خوش بختی اللہ ایسے بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن کے قلوب اللہ کی محبت سے پر ہوتے ہیں اور جو اللہ کی محبت کی میٹھاس جنہوں نے چکھ لی وہ ان کو پوچھو کہ وہ اپنے اوقات کو کس طرح وصول کرتے ہیں باقی جو ضائع کرنے والے ہیں شیخ ابو القاسم بہت بڑے بزرگ ہیں امام ابو سور کے شاگرد اور حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے بھانجے وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو لگ و کام میں مشغول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراض ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں استعمال کرتا ہے بہت بہت خطرناک جملہ ہے اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آدمی کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ میں جس کام میں لگا ہوا ہوں وہ فضول اور بیکار کام تو نہیں آج اس دور میں یہ یوروپ امریکہ یہ جو ہے نا بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک وہاں باقاعدہ بڑے بڑے ماہرین ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ٹائم مینجمنٹ یعنی وہ باقاعدہ ایسے کورس ایسے کورسز تیار کرتے ہیں جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو کس طرح وصول کرے بڑی بڑی کمپنیوں کے مینیجر کالجوں اور اسکولوں میں لیکچر دینے والے بڑے بڑے لیکچرار اور اسی طرح بڑے بڑے ماہرین جو ہوتے ہیں باقاعدہ بڑی بڑی فیس ادا کر کے ان کورسوں ان کورسز میں حصہ لیتے ہیں تاکہ سیکھیں کہ ہم اپنے وقت کو طرح وصول کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو یہ چیز اپنے بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں ایسے کورس کیے بغیر ہی عطا فرمائی اگر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو کے خلفاء میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ اور مرکد کے دل میں وقت کی قدر و قیمت ایسی رچی بسی ہوئی تھی کہ ہر وقت آپ اپنے آپ کو کام میں مشہور آپ کے اوقات لگے بندے چوبیس گھنٹے کا ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات موجود اس ہر وقت کام میں اور گھڑی پر نظر کہ یہ فلاں وقت یہ فلاں وقت یہ فلاں وقت ایک جگہ میں نے خود پڑھا وہ فرما دی ایک آدمی دس سال پہلے اگر حضرت کی خدمت میں آیا ہو دن کے دس بجے اور حضرت کو دن کے بجے دس بجے جو کام کرتے ہوئے اس نے دیکھا دس سال بعد آئے گا دس بجے تو اسی کام کو کرتا ہوا پائے گا یہ ٹائم کا ان کے ہاں اتنا اہتمام تھا کی کا یہ چیز کہاں سے آئی اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جو شیخ ہوتے ہیں حضرت ماں الیاس صاحب کے حضرت شیخ زکریہ صاحب کے لکھا ہے کہ آپ کے معمولات اور آپ کے جو ہے نظام الاوقات ایسا تھا کوئی بھی حالت ہو کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی سفر میں ہو بیمار ہو تندرست ہو ہر حال میں آپ پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے کبھی اس میں کمی نہیں آتی کچھ نہیں ایک دنیا کے دار آدمی کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی تاجر ہے اس کی دکان کا وقت ہوتا ہے تو برابر یا فیکٹری کا وقت ہوتا ہے تو برابر وہ اس وقت جائے گا کوئی بڑے سے بڑا مہمان بھی اگر گھر پر آیا ہے تو اس کی سہولتوں کا انتظام کر دے گا یہ آپ کا کمرہ یہ آپ کا فریج یہ یوں یوں یوں میں تو جاتا ہوں میرا ٹائم ہو گیا آفس کا ہے یا نہیں وہ اس کے پاس نہیں بیٹھے گا دکان بند نہیں کرے گا آفس بند نہیں کرے گا ایک ہم ہی ایسے لغو ہیں کہ اپنا کام چھوڑ کر ان چیزوں میں لگ جاتے نہیں بھائی اپنا کام کرو ہر ایک اپنے اپنے وقت پر اپنا اوقات کو صحیح وصول کرنے کا اہتمام کرو حضرت شیخ العزیز مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علی آپ بیتی میں حضرت نے خود اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف و حدیث کی کتاب بھی ابھی تذکرہ آیا اس کی شرح آپ کے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب کی لکھی ہوئی کہا جس زمانے میں وہ وہاں تھانہ بھون کا میں پریس تھا مولانا شبیر علی حضرت تھانی رمت اللہ علی کے بھتیجے ہوتے ہیں اور حضرت تھانی کی خانقاہ کے ناظم بھی وہ تھے وہاں یہ چھپتی تھی بزل تو کہا اس کے پروف جو لوگ چھپنے چھاپنے چھپانے کا کام کرتے ہیں پروف تیار کر آتا ہے تو پروف ریڈنگ گویا اس کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے تو کہا میں تھانہ بھون جاتا تھا تو زور کے وقت اس کے پروف ملتے تھے اور اثر تک دیکھ کر کے اس کو واپس کرنا پڑتا تھا تو کہا خانقاہ کی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بڑے تک غور توجہ کے ساتھ میں اپنے اس کام میں ساری دنیا سے بے پرواہ اور بے خبر ہو کر مشغول رہتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس کا وقت بھی وہی تھا زہر کے بعد وہی ہوتی تھی آگے سامنے والی شہدری میں لوگ دور دور سے اس میں شرکت کے لیے آتے تھے لیکن حضرت شیخ اس کام کی وجہ سے اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے تھے حضرت فرماتے کہ ایک دن میں نے حضرت حکیم محمد سے عرض کیا کہ حضرت میں تو بڑا معروم ہوں کہ لوگ دور دور سے آپ کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں میں یہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے اس کام کی وجہ سے اندر شریک نہیں ہو سکتا تو حضرت تھانی رحمتہ اللہ کیا فرماتے مول صاحب بے فکر رہو آپ میری مجلس میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں میں آپ کو دیکھتا رہا ہوتا ہوں اپنی جگہ سے کونے میں کہ کام تو اسی طرح ہوتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مل حسن اسلام المرے وہ اللہ والے جو بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں الگ الگ رکھتے ہیں ایراض کرتے ہیں آج ہماری زندگی کیا ہو گئی ہمارے آپ چوبیس گھنٹوں کو دیکھ لیجئے اوقات کا بڑا حصہ ہمارا ضائع اور برباد ہوتا ہے بیکار بحثوں میں ایسی بحثیں کہ جن کا اگر فیصلہ بھی ہو جاوے تو بھی اس فیصلے سے نہ آپ کا آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعد میں واقعہ ہے کہ دو طالب علم بلخ کے رہنے والے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیت ہونے کے لیے حاضر ہو نماز کا وقت تھا حوض پر بیٹھے ہیں اور وضو کر رہے ہیں حضرت مرزا رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اس لیے پہچانتے نہیں تھے آئے تھے انہیں کی خدمت میں اور بیت ہونے کے لیے آئے تھے اب وہ جہاں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں حضرت بھی وہیں قریب پہ موجود تھے لیکن چونکہ یہ پہچانتے نہیں تھے اس لیے ان کو معلوم نہیں اب یہ حوض پر بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ ہمارے بلخ کا تو ان میں سے ایک کہتا ہے یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے دوسرا کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے یہ بس بحث چل رہی اسی میں وضو کر کے نماز کے بعد فارغ ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضرت ہم برخت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بیت ہونے کے ارادے سے حضرت نے فرمایا بھائی پہلے اپنا وہ جو تم چرچا کر رہے تھے بحث کہ یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کا اس کا کچھ فیصلہ ہوا پہلے اس کا فیصلہ کرو ایسا کرو اس حوض کو بھی ناپ لو اور بلخ جاؤ اور بلخا کا حوض بھی ناپو اور اس کے بعد طے کرو ناپیں گے تو طے ہو جائے گا کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے کون سا بڑا اور کون سا چھوٹا تمہاری اس بات سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ ہے کہ تم لگ و کاموں میں اپنے اوقات کو استعمال کرتے ہو جس کا اگر طے بھی ہو جائے تو اس سے تم کو کیا فائدہ دنیا یا آخرت کا دوسرا یہ ہے کہ تمہارے مزاج میں تحقیق نہیں بغیر تک ناپا تو تم نے تھا نہیں نہ اس کو ناپا نہ اس کو ناپا پھر کون ایک ان میں سے تم کیوں یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اور دوسرا کیوں یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ناپتے اور کہتے تو تحقیق والی بات اس لیے پہلے یہ کرو اس کے بعد تم کو بیٹھ کروں گا یہ آج کل کیا ہو گیا لوگوں کا ایک مزاج ہمارے یہاں دار میں ایک مرتبہ استفتا آیا ایک جگہ سے یہ یہ لکڑی ہے نا یہ آسا یا اوپر سے پتلا ہے نیچے سے موٹا ہے جاڑا نیچے سے اوپر سے پتلا ہے تو سوال آیا کہ امام صاحب وہاں اس گاؤں میں باقاعدہ لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے اس بات پر کہ امام صاحب جب خطبے دینے کے لیے یہ اصاب پکڑے تو کس طرف سے پکڑے پتلے والے حصے کی طرف سے یا موٹے والے حصے تو سوال آیا کہ بھائی یہ ہے ہماری امت کا حال ارے بھائی یہ طے بھی ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو ہاں؟ یہ ہم اپنی زندگیوں کے اوقات کو اس طرح ضائع اور برباد کرتے ہیں ایک آدمی حضرت امام ابو اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرے گھر کے سامنے ایک نہر ہے روزانہ میں اس میں کیا کرتا ہوں غسل کرتا ہوں اب جب میں غسل کروں تو میں اپنا منہ جو ہے مشرق کی طرف رکھوں یا مغرب کی طرف یہ آپ بتائیں اب ظاہر یہ فضول سوال تھا کسی بھی سر کسی بھی طرف رکھ مشرق میں رکھے یا مغرب تو امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ تم نے اپنے کپڑے جہاں رکھے نا ادھر منہ رکھو تاکہ کوئی کپڑے لے کے چلا رہے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات یہ جواہرات ہیں یہ موتی ہیں ان موتیوں کو اگر کوئی آدمی جواہرات اور روپیوں پیسوں خرید لا کے ٹکڑے تو کیا ہوگا نقصان کوئی کہتا ہے اس میں کیا ارے بھائی اتنے پیسے اس میں برباد کیے اس سے بڑا نقصان کیا اور ان اوقات سے ہم کتنی بڑی دولت کما سکتے تھے نبی کریم علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی مشکات شریف کی روایت ہے کہ شعیب یقربکم الى الجنة ویباعدکم عن النار الا امرتکم به وما من شئیم یقربکم الى النار ویباعدکم عن الجنة الا قد نہیتکم عنه ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے میں نے اس کا حکم تم کو دیا کرنے کا اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے میں نے تم کو اس سے بچنے کا حکم دیا گویا ہمیں تو ہر کام کو کرتے وقت یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں زندگی کی خیر گویا تم میں بہتر وہ ہے خیال حکم تم میں بے احاصل حکم آمال تم جن کے اعمال اچھے وہ تم میں سب سے بہتر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون تو حضور نے فرمایا کون بہتر حضور نے فرمایا خیر من تالا عمر ہو وہ حسن عمل ہو جس کی زندگی لمبی ہو اور اعمال اچھے ہو یہ ہے کامیاب حضور ہمیں فرماتے ہیں اختنیم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو ہے نا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے مالداری کو فخر سے پہلے فرصت کو مشغولی سے پہلے اور زندگی کو موسم زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے جب یہ زندگی ہاتھ سے چھین جائے گی نا تب اس کی قدر و قیمت ہمیں حاصل ہوگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا قبر پر نظر پڑی تو اپنی سواری سے اتر گئے اور دو رکعت نماز ادا کی دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی سمجھے شاید خبرواں میں جو آدمی دفن ہے کوئی رشتہ دار ہوگا اس کے لیے دعا کرنے کے لیے شاید آپ نے دو رکعت پڑھی ہو تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا حضرت ایسا آپ نے کیوں کیا کہا دراصل مجھے اس قبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ جب آدمی قبر میں پہنچ جائے گا تو تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا وقت ملتا تو اس خبر کو دیکھ کر مجھے حضور کا وہ ارشاد یاد آیا تو میں نے سوچا کہ میں تو ابھی زندہ ہوں مجھے موقع ہے فوراً میں نے اتر کر دو رکعت پڑھی حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دنیا میں اپنے جو اوقات اللہ کے ذکر سے خالی گزارے تھے ان پر وہ افسوس کریں گے حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد کسی چیز پر افسوس ہونا نہیں چاہیے لیکن ان کو ہوگا کاش اپنے ان اوقات کو بھی اللہ کی یاد میں ہم استعمال کرتے آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مقبول ان کی ایما کثیر امین الناس اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے معاملے میں لوگ بہت دھوکے میں اور گانٹے میں ہیں اور وہ ہے فرصت اور تندرستی اللہ نے تندرستی دی ہے فرصت دی ہے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی یاد میں اپنے اوقات کو مشغول کرو اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرو یہ زندگی تو ہاتھ سے نکلنے والی ہے آخر میں ایک قصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں حضرت مفتی عبدالرو صاحب سکھروی کے مواعظ میں واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے جن کو کشف قبور ہوتا تھا کشف قبور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں مردے پر کیا حالت گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان اپنے ان بندوں پر کھول دیتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو کشف قبور ہوتا ہے تو وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان کو ان کو محسوس ہوا کہ قبر میں جو مردہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے ان کو تعجب ہوا کہ بھائی ہم تو پڑھے ہیں کتابوں میں کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ میٹر بند ہو جائے اپنے گجراتی ہوں تو میٹر بند چاہیے تو وہ کوئی نیک عمل برا عمل کچھ کر نہیں سکتا ختم ہو گیا زندگی گئی لیکن میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ان بزرگ نے اسی حالت مکاشفہ میں اس قبر والے سے بات کی پوچھا کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ آدمی کے انتقال کے بعد اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے میں کے لیے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو کہا ہاں بات صحیح ہے آپ کی بات دراصل یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہوا اور مجھے لوگوں نے دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مردے کو دفن کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس مردے سے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا وما دینوں کا وما تقولوں کے حاضر رجل کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تم اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے سلسلے میں کیا کہتے ہو اور جو آدمی اس کا صحیح جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیتے کہیں گے بھائی اب تو یہ تو ویٹنگ روم ہے عالم برزخ ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد جنت میں بھیجیں گے لیکن یہاں آرام رہو جیسا ٹکٹ ویسا ویٹنگ روم بھی ملتا ہے نا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اگر ہے تو ویٹنگ روم بھی اعلیٰ اے سی والا ملے گا تو بہرحال مجھے یوں کہا گیا کہ تم آرام سے اس میں رہو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا کہ تم کو قیامت تک اس میں رہنا ہے اس قیام کے دوران تم کو کوئی مشغلہ یعنی ٹائم پاس جس کو ہم بولتے ہیں کیا وہ کسی کے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس وقت کو کیسے پسار کروں ہم لوگ ٹائم پاس سفر میں جاتے ہیں تو کوئی وہ اخبار لیا یہ اخبار لیا مونگ پھلی لی چنے لیے ٹائم پاس کسی کو اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوتی یہ سب حرکتیں ہم کرتے ہیں دوبارہ اور گھر پہ رہتے ہوئے بھی ٹائم پاس کے لیے چوتروں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ آدھی رات پورا دن کرتے رہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ نا کا نام لینے کی توفیق نہیں تو بارہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی تجھے تو قیامت تک یہاں رہنا ہے اب یہ تیرا وقت اب فارغ ہے اس میں تم کچھ اگر کوئی عمل کرنا چاہو مشغول اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے تو ہماری طرف سے تم کو اس کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ صاحب قبر یوں کہتا ہے کہ مجھے قرآن دنیا میں جب میں زندہ تھا قرآن سے بڑی محبت تھی میں بڑی تلاوت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ اختیار دیا تو میں نے اپنے لیے یہ پسند کیا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی اور جب سے میں دفن ہوا ہوں تب سے لے کر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ستر ہزار قرآن میں نے ختم کیے کتنے ستر ہزار ستر ہزار تو وہ اپنے گجراتی میں ستر سترہ کو ستر ہے تو پھر آگے جو کیا بات کی وہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ قبر والا ان بزرگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں یہ ستر ہزار قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ان بزرگوں کو تعجب ہوا کیا بات ہے بھائی ایک سبحان اللہ کے بدلے میں ستر ہزار کہ ہاں آپ زمین کے اوپر ہیں ابھی آپ دنیا کی زندگی میں آپ نے جو سبحان اللہ کہا اس پر آپ کو کیا ملا ثواب ملا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا گیا اور میں تو مر چکا ہوں زمین کے نیچے آ چکا ہوں اور میرے اعمال کا سے میں تو کھڑا یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ ستر ہزار پر مجھے کوئی ایک نیکی بھی میرے نام اعمال میں لکھی عمل ہاں تو بند ہو گیا میٹر تو بند ہو چکا تو میرے ستر ہزار قرآن پر ایک نیکی بھی نہیں مجھے ملی آپ کو سبحان اللہ پر نیکی بھی اس لیے میں کہتا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے ابن عمر کہتے ہیں نا کہ میں نے سوچا کہ میں تو زندہ ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو ہم بھی تو زندہ ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور اپنے اوقات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینے کی عادت ڈالو یہ زندگی کی قیمت وصول کرو اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ و لدین ہوں موردون اللہ کے وہ بندے جو اس طرح فضول باتوں فضول کاموں اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشحالی حاصل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے جی ہاں بھائی نکاح ہے صلی اللہ کہاں دلہا اور دلہن کا جو وکیل ہے ولی وہ آ جا دو باقی سب اپنی جگہ پر رہیں گواہوں کو کوئی آنے کی ضرورت نہیں وہ اپنی جگہ پر سن لیں گے اس کی ضرورت دو تاکہ ہم دعا کر کے معاملہ ختم کر دیں نہیں دلہا باہر ہی کھڑے رہے دلہے ہونے کا حق ادا کیا یہ ہم ہمارا رسم و رواج دیکھو اوقات یہاں آ کے بیٹھتے دین کی باتیں سنتے یہ ہم رسموں کے اندر لگے رہتے ہیں آ جاؤ وعلیکم السلام یہ کیا لگا رسم اللہ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرو بھائی یہ اصل چیز ہے سمجھے نا سنتیں ادا کریں گے تو اللہ برکت ڈالیں گے ہمارے حضرت ایک بزرگ گزرے تھے حضرت شاہ وسول صاحب اللہ آبادی حضرت حکیم الامت کے خلفا میں سے ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا فرماتے ہیں ہم جب گھروں میں شادی ہوتی ہے نا تو گھر والے کوشش کرتے ہیں سب کو خوش کریں سب کو یہاں تک کہ گھر کا جو نوکر ہوتا ہے نا بنگی بیت الخلا صاف کرنے والا اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے کہ اس کو بھی کچھ دو تاکہ راضی ہو سب کو خوش کرو کوئی ناراض نہ ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ضرورت ہے اس کی طرف کوشش کی جائے اسماعیل محمد بابی جی کون ہیں آپ ہیں اچھا تو یہ ادنا احمد رحمان یہ آپ کی کیا ہوتی ہے یہ لڑکی یہ یہ دلہن ہے نا اتنا لڑکی کی رضا لی ہے نا کیا سجی ہوتی ہے بانجے کی لڑکی ابھی تو نکاح ہو رہا ہے تو یہ بانجا ہے کوئی رشتہ نہیں آپ کی سسٹر کون ادنا تو یہ یہ جو اسماعیل بھائی ہے جو وکیل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 ذات کو اپنی وکالت اور جناب رفیق حسین پنجا اور جناب رفیق کالو چانگا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں تین ہزار روپیہ مہر نق بیوی بنا کر جناب شاہد عبد عبدالستار رحمان پنجا کے اپنے نکاح میں دیا جی دیا جناب شاہد آپ نے ادنا بنت احمد ریحان رحمان چوہان کی ذات کو بنا کر اپنے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فی کما والی و جمع بینکما بخیر دعا کر لو بھائی سب درو شریف پڑھ لو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیری دی ہوئی روزی کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین ہمارے اہل عیال ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد ہمارے عزا اور عقائد ہمارے اساتذہ اور مشائق ہمارے دوست اور احباب ہمارے محسنین و متعلقین اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعا کی توقع امید رکھے ہوئے ہیں اور تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما تیری مرضیات پر اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیر سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنا ہماری روزی میں برکت اور عطا اللہ اس نکاح ہمیں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما میاں بیوی میں مودت اور رحمت پیدا فرما اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی ہم تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کو ایک دوسرے کا مہین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا اے اللہ ازدواجی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 و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرمان اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کنت سمیع العلیم وطبا علی نا ان التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابی اجمعین برحمت بھائی کہ اعلان سن لو اب تک جنہوں نے مسافہ نہیں کیا ہے کل سے لے کر وہی صرف مسافہ کریں باقی جو کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں اللہ برکت اللہ برکت دے